سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائے عارف مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں مناجات کے اشعار ہمارے درد کو یارب تو دردے معتبر کر دیں ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو پوتے سنگے در کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو سم سنگے در کر دے ہمارے درد کو تو درد معتبر کر دے میری آہوں کو لطف پاس سے تو تصر کر دے میری آہوں کو لطف پاس سے باسر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز کر کر دے مزاج روبہی کو تو مزاج شیر کر کر دے مزاج روبہی کو مزاج روبہی لو بڑی آنا مزاج اللہ کے راستے میں سست روی سے چلنا ہمت سے کام نہ لینا نماز کا وقت ہے تو ہمت سے کام لے اور فوراً وضو کرے نماز کو دوڑا دوڑا جائے اور جو سستی کرے نماز میں تو اس یہ معلوم ہوا کہ اس کا مزاج لوہڑیانہ ہے بہت ہمت سے کام نہیں لیتا ہمت اللہ نے کی ہے ہمت سے کام نہیں لیتا لومڑی بنا رہتا ہے نفس اور شیطان کی مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا اور مزاج شیر نہ کیا ہے کہ بس ہمت سے کام لے اور اسی وقت وضو کیا دوڑ چلے گئے گناہ سے بچنے کا موقع آیا تو تو جو ہے نفس کی بات مان لیا شیطان کی بات مان لیا اور نگاہ خراب کر لی یا جھوٹ بول دیا کر ڈالی یا کچھ اور کام گناہ کا کر ڈالا نفس کی بات مان لی شیطان کی بات مان لی اور اللہ کے راستے میں اللہ کی راستے میں جو ہے وہ مجاہدہ اٹھانے سے جو ہے گریز کیا اور ہمت سے کام نہ لیا یہ مزاج رو ہے لومڑیانہ مزاج اللہ نے شیر بنایا ہے مرد بنایا ہے اور مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے شیرانہ چال چلو لومڑیاں کی کی چال کیا چلتے ہیں اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز کر دیں مزاج رو روی کو تو مزاج نر کر دے ہماری شام غم کو سے رش پلتے کر دے ہماری شام غم کو سے رش کے سر کر دے شبیری دی چور کو تو رش کے کو کمر کر دے شبے کی دور یعنی بالکل تاریخ رات تھا اس سے مراد اللہ سے دوری کی دوری کا وقت اللہ سے غفلت کی زندگی اللہ سے دوری کی زندگی اس کو تو رش کے خرشید کمر کر دے یعنی اپنے ذکر کے انوارات سے روشن کر دے اپنی یاد سے روشن کر دے اپنی فرما برداری سے روشن کر دے ہماری شام غم کو پال سے رش کے سہر کر دے دی جور کو تو رش کے مرشی تو کمر کر دے ہماری جشن کر کرتے ہماری پشکا کو مدایا جشن کر کرتے میرے اش میں شامل کونے دل کو دے گر کر دے ہمارے اشکوں میں شامل کونے دل کو نے جگر کر دے ہماری خوشگوہ کو چشم تر کر دے میرے حسو شامل پونے دل پونے کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے وہ آنکھیں فرما دی آپ کی یاد میں آپ کی محبت میں آپ کے خوف سے رونے والی آنکھیں اللہ اور فرمایا کہ اللہ محمد رکنی نہیں حکالتیں بہت زیادہ برسنے والی یعنی آنسو بہانے والی مولانا رومی نے بھی فرمایا اے خوشا چشمے کے آ کے لیا اس اے خوشا چشمے کے آ کے لیا اس اے خوشا سینا کے کہ مبارکباد کی ہے ان آنکھوں کو جو اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے روتی ہوں دنیا کے خوف سے بھی اور دنیا کی محبت میں بھی بہت سے انسان روتے ہیں کوئی عشق مجازی میں رو رہا ہے عشت عشق محبوب کی خاطر فانی محبوب کی خاطر رو رہا ہے یہ آنکھیں جو رو رہی ہے دنیا دنیا کی محبت میں جو فکر مند ہے دنیا کے چکر میں جو اور دنیا کے خوف سے جو رو رہا ہے اس کے آنسو گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں اور وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی کیا مبارک آنکھیں ہیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہیں ان کو فرصت ہی نہیں دنیا کے جھگڑوں کو سوچنے کی دنیا کی فکروں کو سوچنے کی اللہ تعالیٰ ان کے کام کو نہیں جو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام ساری دنیا کے کام ساری دنیا کے جھگڑے وہ کو نمٹاتے ہیں اور وہ سینہ جو اللہ کی اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے غم میں رو رہا ہے بریاں بریاں ہے سینہ بریاں ہے اس کا ہر وقت جو ہے جلا بنا دل رکھتا ہے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے ہماری خدایا چشم تر کر دے میرے آس میں شامل ہونے دل ہونے جگر کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آگے سہر کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سہر کر دے ہماری سرد آہوں کو تو آہ کم تر کر دے ہماری سرد آہوں کو تو آہ کرم تر کر دے ہماری اپنا تو آئے سہر کر دے ہماری کر تو آئے کرم کر دے حضرت والا ہیں کہ جب زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا بل وقت راجا اجل ہوگا کہ اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا جب آخری وقت آ جائے گا عمر عمر پوری ہو جائے گی اللہ ہر مہلت نہیں دے گا کسی شخص کو اللہ ہر مہلت نہیں دے گا پھر آخر اسے اللہ کے یہاں جانا ہی ہے پھر اس وقت فرمایا کہ اس وقت زندگی کی ایک سانس کی قیمت معلوم ہوگی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور کوئی بادشاہ کی روح قبض کر رہے ہوں گے اس وقت وہ بادشاہ کہے گا کہ میری ساری سلطنت کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں اسرائیل علیہ السلام کو کہے کہ میں اپنی ساری دولت سارے میری شاہی جو ہے آپ کے قدموں میں آپ کی نظر کرتا ہوں ذرا چند منٹ مجھے مہلت دے دیجیے کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں کسی کا دینا قرض دینا ہے وہ دے دوں ذرا اللہ کو راضی کر لوں ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا اس وقت زندگی کی ایک سانس کی قیمت معلوم ہوگی سنا آپ نے ایک سانس کی مہلت نہیں دی جائے گی وقت اللہ افسن جا ایک لمحہ بھی نہیں دیا جائے گا اب وقت آ گیا بس سب اب زندگی کی جتنی سانسیں اللہ کی یاد میں گزری ہوں گی وہ تو قیمتی بن جائے گی اور جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوگی غفلت میں گزری ہوگی اللہ سے دوری میں گزری ہوگی وہ سب ضائع جائے گی اور اس اس کا کا معاوضہ ہوگا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت میں اس لیے زندگی کی ہر سانس کو قیمتی سمجھو اور ہر سانس اللہ کو بلاؤ مت یاد رکھو اللہ اور یاد رکھنا یہی ہے اللہ کا ذکر یہی ہے کہ ایک ساتھ بھی اللہ کی ناراضگی میں نہ بھولے ایک ساتھ بھی اللہ سے غفلت میں نہ گزرے یہی لمحے ان لمحات کی قیمت ہے وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیت کا حاصل ہے ہماری غفلتوں کی نیند کو سہر کر دے ہماری آؤں وہ تو تر کر دے اور ہم سے دور ہوتا دو نزدیک تر پڑی تھی نا اللہ مجاہد و صاحب قلبی خشیت کرو یہ ہوئی اس کے شیر زیر عزیز سے مستمبل سنوانا اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے کرم سے نفس سے ہمارا میرے کر دے نفس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان نفس ہمارا تم یہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ برے برے کاموں کا برے برے کاموں پہ اکساتا ہے بری باتیں سکھلاتا ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے اور اس کے طریقہ طریقے پر جو اولیا کا طریقہ ہے اصلاح کا طریقہ ہے اطلاع و و انقیاد اس پر اگر چلے اور اپنے نفس کی اصلاح کرا لے تو یہ نفس بھی نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے اور پھر آخر میں راغیتم کا بن جاتا ہے اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی شریعت اس کی طبیعت ثانیہ ہے ثانیہ والا نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے اولیاء میں بڑے علماء میں تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جو اگر مشتحد ہونے کا دعویٰ کرتے تو ان کا دعویٰ بالکل صحیح ہوتا اتنے اتنے بڑے فقیر تھے اور وہ جا کر بیٹھ ہوئے غیر عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ اور جب وہاں مکہ شریف میں قید ہوئے وہاں رہے بھی کچھ عرصہ اور پھر جب وطن آ گئے بہت عرصے خط و کتابت نہیں ہوئی حضرت حاجی صاحب سے تو حضرت حاجی صاحب سے حضرت حاجی صاحب نے کسی کے ذریعے ان کو سلام کہلوایا اور کہا کہ بہت عرصے سے کوئی خط و کتابت نہیں ہو رہی کچھ حال و حوال کچھ کی کچھ خبر نہیں ہے تو خط کے جواب میں لکھا کہ حضرت حال کیا کروں دو چیزیں حاصل ہو گئی آپ کی صحبت سے ایک تو شریعت طبیعت ثانیہ بن گئی یعنی اب کوئی چیز کوئی چیز جو ہے برائی کی یعنی طرف جاتا ہی نہیں ہے دل بلکہ شریعت کو ہی پسند دل دل کو شریعت ہی پسند آتا خواہشات جو ہیں اپنی اس میں بنا گئی شریعت میں بنا گئی اب شریعت طبیعت بن گئی دوسری چیز یہ حاصل ہوئی کہ نصوص کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کوئی چیز میں تعارف معلوم نہیں ہو بالکل صحیح صحیح پورا دین بالکل آسان ہو گیا سب سمجھ تو یہ اولیاء اللہ کی صحبتوں سے یہ ملتا ہے یہ میرے دوستوں مدرسوں سے نہیں ملتا افسوس کے ساتھ عرض کرتے ہیں کتابوں کے علوم تو خوب ملتے ہیں لیکن یہ یہ چیز یہ دولت صرف اور صرف اللہ والوں سے ملتی ہے ورنہ کیا وجہ تھی جو حضرت گنگوڑی اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے کسی غیر عالم سے کیوں بیت ہوتے ہاں، کیوں بیت ہوتے اور فرمایا کہ ہم لوگ حاجی صاحب سے علم علوم کے لیے نہیں ہوئے بلکہ وہ چیز جس کے لیے بیت ہوئے اور تعلق خالد کی دولت ہے معلوم ہوا کہ محض علم اللہ تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ کسی ولی کی صحبت نہ ہو پیغمبر کی صحبت اب نہیں مل سکتی ولی کی صحبت جب تک نہ ولایت ہے ولی اللہ آتے رہیں گے جب تک ان کی صحبت نصیب نہ ہوگی ان سے تعلق خاص اصلاح و تزکیے تو نہیں ہوگا نیت اور ارادہ نہیں ہوگا بعض لوگ جاتے ہیں صحبتوں میں لیکن نیت اور ارادہ اپنے آپ کو پلٹنے کا نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شہر کو یہ اطلاع کر دیں گے تو شہر کو منع کر دیں گے فلاں کام کو منع کر دیں گے اس لیے وہ اطلاع ہی نہیں کر رہے یعنی وہ ایسے ہیں کہ مصیبت میں خود کو پھنسایا چلے جا رہے ہیں اگر شہر منع کرے گا تو آپ کے فائدے کے لیے منع کرے گا آپ کو اپنا فائدہ خود ہی عزیز نہ ہو تو یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ شہر تو اسی بات پہ منع کرے گا جس میں آپ کو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور شہر اگر آپ کو بھی اپنا فائدہ نہیں چاہتے تو شہر کی کیا غرض پڑی ہے کہ آپ کو گریبان باندھ سے پکڑ کے کہے کہ یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو یا ایسے بیوقوفی شیطان سکھا دیتا ہے کہ ہم شہر کو اطلاع کریں گے تو وہ منع کر دیں گے زیادہ وہ اطلاع ہی نہیں کروں تو آپ کو کیا نقصان شہر کا کیا جائے گا نقصان تو آپ ہی کا ہوگا تو یہ چیز ہے کہ اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے غیر عالم سے بیت ہو کر ان کو کیا حاصل ہوا کیا حاصل ہوا کہ طبیعت شریعت بن گئی طبیعت شریعت بن گئی کتنی بڑی بات ہے دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث کے اندر کسی چیز میں کوئی تعارف معلوم نہیں کتنا خوش ہوئے اگر حاجی صاحب اس بات کی سن کیا حاصل ہوا اور فرمایا کہ ہم لوگ ہم لوگ حاجی صاحب ہم, ہم لوگ حاجی صاحب سے ہم نے ہم نے کتابوں میں مٹھائیوں کے نام پڑے مٹھائیوں کے نام اور مٹھائی حاجی صاحب سے لینے گئے ہم نے صرف نام پڑے تھے مٹھائی ہم کو حاجی صاحب سے بتائیے ایک شخص صرف نام رکھتا رہے نام پڑتا رہے تو اور اس کو مٹھائی کھانے کو نہ ملے تو وہ شخص اچھا ہے کہ جو مٹھائی کھا رہا ہے وہ اچھا ہے یہ چیز اولیاء اللہ سے ملتی ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دو دشمن ہیں انسان ایک شیطان اور ایک نفس شیطان خارجی دشمن ہے باہر کا دشمن ہے اور نفس جو ہے وہ داخلی دشمن ہے یہ اندر ہی اندر وار کرتا رہتا ہے برائی کو سکھاتا رہتا ہے لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے خارج یہ دشمن شیطان اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا قیامت تک کے لیے اب مردود ہی مردود ہے ابھی مردود ہے اب اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی یہ مقبول نہیں ہو سکتا لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی دشمن دونوں ہیں لیکن شیطان ہمیشہ کے لیے مربوط ہو چکا نفس کی اصلاح کرا کر اس کو اللہ والا بنایا جا سکتا ہے اسی کو قرآن پاک میں فرمایا پکارا کی راضیتم مرضیہ آخر میں جو ہے راضیتم عتم مرضیہ میں تجھ سے خوش تو مجھ سے خوش ایسی بندہ جو ہے جو علی اللہ کی صحبت میں رہتا ہے اور اصلاح نہیں کراتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں پیارا بنا لیتے ہیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں جو اس کو اللہ کا مقرب بناتی ہے اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضاء کامل عطا فرما دیتے ہیں وہی ہے راز یتم مرضیہ کہ میں تجھ سے خوش تو مجھ سے خوش کرم سے ہمارا میرے بے کر دے تقاضا فضر سے زبر کر دے ادھر ادھر کر معدوم معلوم دے یہ یعنی نہیں فرمایا کہ بالکل ہی جو ہے وہ تقاضا آیا ہی نہیں ہاں، کل عدم ہو جائے گا جیسے ہے نہیں مغلوب ہو جائے گا تقاضا رہے گا لیکن مغلوب رہے گا دبا رہے گا اس میں کرم سے نفس ہمارا کو میرے بے تن کر دے تمالائے گناہ کو پس سے دے رو تب کر دے عطا ہے عزت عالی سے چاہے ٹہروں پر کر دے عطا ہے عزت عالی سے چاہے ٹہروں پر کر دے تریا سے میرے گرے کو مالک بہت اتر سوریا سے گھبرائے کس ستارے کا نام ہے آسمان کے ستارہ ہے جس کا نام سوریا رکھا گیا ہے بہت چمکدار ستارہ ہے اس کے لیے فرمائے کہ اس سے بھی زیادہ اس مٹی کے درے کو اللہ اس سے بھی زیادہ چمکا دے یعنی اپنے راستے میں جو ہے چلا کر اپنا مقرر اور محبوب بنا لے اور عطائے نسبت عالی یعنی اپنی نسبت نسبت عالی شان عطا فرما دے بہت قوی اقوا نسبت عطا دے شاہ بحر عمر کر دے یعنی کہ اس میں اشارہ ہے حضرت سلطان ابراہیم کی ندم رحمت اللہ علیہ کا کہ جب انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی بادشاہ کو خیر بات کہا اور گدری پہنی فقیروں جیسی تاکہ ان کو کوئی پہچانے نہیں اور دوبارہ کہیں کھینچ تان کے سلطنت پہ بادشاہ کے لیے نہ لے آئے تو تیز بدل لیا فقیروں جیسی جیسی گدری لی اور جنگل چلے گئے اللہ کی محبت کے محبت میں اور وہاں دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور ایک غار تھا غار شکور وہاں عبادت کرنے لگے اللہ کو یاد کرنے لگے تو ایک دفعہ ان کی سلطنت کا کوئی وزیر وہاں آ نکلا گھومتا پھرتا اس نے جو دیکھا کہ بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ اتنی بڑی سلطنت بلخ کا بادشاہ یہ فقیروں کے لباس میں پھٹی پرانی گزری رہتے گزری تو دل میں حقارت آئی کہ ایک ایسا بیوقوف ہے کہ اپنی شاہی اور سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر یہ دریا کے یہ پرانے کپڑے پہنا ہے اور وہ بھی گزری پھٹی ہوئی ہے اس کو سی رہا ہے تو ان کو کش ہو گیا حضرت سلطان ابراہیم کے نظم تو انہوں نے اب جو جس سوئی سے اپنی گزری سی رہے تھے اس سوئی کو پانی میں پھینک دیا دریا میں اور پھر مچھلیوں کو حکم پکار کر حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی لے کر تو مولانا رومی کا شعر حضرت سناتے ہیں صد ہزارہ ماہی اللہ صحبت سو پر لب سو پر سو سوزنے زر سون زر پر لبے ہر ماہی صرف ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہیں لیکن پھر فرمایا کہ میں مجھے تو میری والی سوئی چاہیے لوہے کی سوئی تو ایک مچھلی پہ وہ لوہے کی سوئی لا کے ان کی سوئی ان کو دی تو وزیر جو دیکھ رہا تھا یہ سارا تماشا تو ان کے پیروں پہ گر گیا اور رونے لگا کہا کہ میں بے وقوف تو میں ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی شاہی چھوڑ دی لیکن اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ سے آپ کو شاہ پہروگر بنا دیا خشکی کے ساتھ ساتھ آپ کو سمندر کی حکومت بھی عطا کر دی تو جو اس میں بات اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی خادم بن جاتی ہے ساری کائنات اس کی خادم بن جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے من کان اللہ کان ہو جاتا جو اللہ کا ہو گیا ساری کی ساری کائنات پہ اس کی اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور ساری کائنات اس کی خادم بن جاتی ہے نسبت سے چاہے بہرو بر کر دے سریا سے میرے درے کو مالک پوپ تر کر دے سکائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بر کر دے کو تو دم شاہ کلو پر کر دے خط یعنی مخلوق پھر اس کو اچھا جاننے لگی یہ بھی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق اس کی تعریف کرتے ہیں اور بنا آتے پھر دنیا حسن حسن کی تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ایک علامت یہ بھی ہے جس کو تم سے دنیا حاصل ہو اس کو ایک یہی علامت ہے اس کی کہ مخلوق اس کو اچھا سمجھنے لگتی ہے عزت کرنے لگتی ہے اس کی تعریف کرنے لگتی ہے دلیل لو پار کو تو دم کرو پر کر دے منور نور تقوا سے میری شام سفر کر دے منور نور تقوا سے میری شامو سفر کر دے دے گم کر گئے منزل کو شم میرا گزر کر دلے گم کر گئے منزل کو شم میرا گزر کر دے ہمارے گر رہے کو رش کے گوبر کر دے ہمارے رہے ساخی کو رش کو ہر کر دے میری میرے شر توبات بشر کے دے شر شر اور بشر کو کہتا ہے ایک شر تھی لیکن رش کے بشر بن گئی توبہ سے توبہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے اللہ کا پیارا ہو گیا اللہ کا محبوب ہو گیا رش کے بشر ہو گیا رش کے بشر کیا ہو رش کے ہی بن جاتا ہمارے گھر رہے خاکی کو تو رش کے گوبر کر دے میری تو میرے شر تو رش کے بشر کر دے میری تو میرے شر کو کے بشر کر دے حضرت نے فرمایا تھا کہ توبہ جو ہے وہ کیمیکل ہے جیسے شراب کے اندر اگر تھوڑا سا سرکہ ملا دیا جائے تو ساری شراب سرکہ بن جاتی شراب حرام اور سرکہ حلال ذرا سا سرکہ ساری شراب سارے حرام کو اس نے حلال کر دیا توبہ ایسا کیمیکل ہے کہ گناہوں کے امبار لگے ہوئے ہوں لیکن دو آنسو توبہ کر کے اب گرا دیے کہ اللہ مجھے معاف کر دی تو سارے کے سارے جو شر ہے گناہوں کا سب خیر بن گیا اسی لیے فرمایا کہ کیا کلام نبوت ہے کیا اعجاز ہے کلام نبوت کا فرمایا کہ کل لکم خطاؤں و خیر الخطائی نہ تو خیر الخطائین بن گیا توبہ کرنے والا خیر خیر الخطائین بن گیا بہترین خطا کار بن گیا یہ خطا تو کی لیکن توبہ نے ایسا کام دکھایا کہ اس کی خطائیں جو ہیں بلائے کا یو اللہ سیاحت حسنات ہو کہ اس کے سیاحت حسنات میں تبدیل کر دیا ہاں میرے ہر شہر میں شامل میری آہ سہر کر دے میرے ہر شہر میں شامل میری آہ سہر کر دے قیام تک تم کو یادگار ٹینرو کر دے قیامت تک تم کو یادگار ٹینرو کر دے زمین کو کے سے تو کر کر دے یہ خوات ہے ذرا سا اللہ سے ذرا سا شبہ ہو گیا غفلت لگتا تو وہ اتنا روتے ہیں سجدوں میں روتے ہیں اللہ مناتے ہیں عرش اعظم کو ہلا دیتے ہیں یہ مانگنا چاہیے نعمت ہے زمین سجدہ کو آج کے ندامت سے تو کر کر دے پلا کی کاشا کو پر دے رے نظر کر دے پلک کی کشا کو پر دے رے نظر کر دے زمین سجدہ تو آج کے ندامت دے تو سر کر دے پلک کی کہکشاں کو آپ پر زیر نظر کر دے اور آپ سرے میں شردی اختر پر کرم ٹھیک نظر کر دے کرے شرمی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے اور اپنے پل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے اور اپنے پن سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے کرے میں شرمی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے اور اپنے پن سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے ہمارے درد کو یا رب تو درد دے موتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقو دے سنگے در کر دے جیسی کو اللہ قبول فرما لے اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے لمحات کی قدر نصیب فرماتے ہیں اور صحبت اللہ کی خوب خوب توفیق نصیب فرماتے اور ان سے اولیاء سے استفادے کی اپنے اپنے مشاہد سے استفادے کی بھرپور تو نصیب فرمائے اللہ زندگی کی قدر نصیب فرمائے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ صحبت اولیاء اپنی ذاتی نفلی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ عبادت سے ثواب ملتا ہے اور صحبت اہل اللہ سے اللہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ